ابو قطعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا سو جانے میں قصور اور کمی نہیں قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نہ پڑھے لہذا تم میں سے کوئی جب نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے جامع ترمزی حدیث نمبر 177 سو ستتر یہ حدیث صحیح ہے